دسواں باب جنازہ لے چلنے کا بیان گھر سے جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جانا جنازہ جب قبرستان لے جانے کے لیے تیار ہو جائے تو اب دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جنازہ جلد از جلد قبرستان لے جانا چاہیے کیونکہ میت کو دفنانے میں دیر کرنا اچھا نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو بخاری شریف جنازے کو کندہ دینا عبادت ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عبادت میں ہی نہ کرے خود حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جنازہ اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ چار شخص جنازہ اس طرح اٹھائیں کہ ہر شخص ایک پایا لے اگر شخص اگر صرف دو شخصوں نے جنازہ اٹھایا یعنی ایک نے سلانے کے دونوں پائے اور دوسرے نے پائنتی کے دونوں پائے اٹھائے تو اس طرح بلا ضرورت اٹھانا مکرو ہے اور اگر ضرورت یا مجبوری ہے تو حرض نہیں مثلا جگہ تنگ ہے کہ چار آدمی نہیں اٹھا سکتے تو ضرورت کی بنا پر دو آدمی اٹھا سکتے ہیں جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر پائے کو کندھا دینے میں دس دس قدم چلے اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سرہانے کی طرف کے دائیں پائے کو کندھا دے پھر پائنتی کی طرف کے داہنے پائے کو کندھا دے اس کے بعد سرہانے کی طرف بائیں پائے کو کندھا دے پھر پائنتی کی طرف بائیں پائے کو کندھا دے اس طرح ہر پائے کو کندھا دینے میں دس دس قدم چلے گا تو کل ملا کر چالیس قدم ہوئے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو جنازہ لے کر چالیس قدم چلے اس کے چالیس قبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتمی یعنی کامل مقصد فرما دے گا حدیث ابن ابی دنیا نے الکبور میں ابو الخلد سے اور ابن اساکر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت دعود علیہ السلاۃ والسلام کی دعا پڑھی اور رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جس نے محض تیری رضامندی کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا جنازہ لے چلنے میں چارپائی یعنی جنازے کے پائے کو ہاتھ سے پکڑ کر کندھے یعنی مونڈے پر رکھنا چاہیے مال و سامان کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکرو ہے اسی طرح چھپایا جانور پر بھی لادنا مکرو ہے ٹھیلے یا ٹرک پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے بیل گاڑی اونٹ گاڑی یا تانگے پر بھی جنازہ لادنا نہیں چاہیے شیرخوا چھوٹا بچہ یا ایسا چھوٹا بچہ کہ اسے دودھ چھڑا دیا گیا ہو یا اس سے کچھ بڑا جس کو بآسانی گود میں ہر شخص اٹھا سکے ایسے چھوٹے بچے کو ایک شخص دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلے اور یگے بعد دیگرے لوگ اس چھوٹے بچے کی میت کو ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں جنازے کو یوں لے کر چلیں کہ سرانہ آگے کی جانب ہو کیونکہ جنازہ لے چلنے میں سرانے کو آگے کرنے کا حکم ہے فتح عالمگیری میں ہے کہ یعنی جنازہ لے چلنے میں سر آگے ہونا چاہیے جنازے کے ساتھ آگے آگ لے چلنے کی ممانعت ہے حدیث ترجمہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے موت سے کچھ قبل اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی جائے اور نہ آگ جنازہ معتدل تیزی سے لے کر چلیں مگر اتنا تیز رفتار نہیں چلنا چاہیے کہ میت کو جھٹکا لگے جنازہ لے جاتے وقت ادب وقار کے ساتھ قدم تیزی سے اٹھانے چاہیے لیکن اتنا تیز بھی نہیں چلنا چاہیے کہ جنازہ میں شریک لوگ دوڑنے لگیں بلکہ چال متوسط ہونی چاہیے اور قدم تیزی سے اٹھانے چاہیے المختصر جنازہ لے کر چلنے کی چال معمولی چال سے تیز ہو اور دوڑنے سے کم ہو حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دوڑنے سے کم تر چال ہو حدیث ترجمہ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک جنازہ بہت جلدی جلدی لے جاتے دیکھا آپ نے فرمایا تمانیت یعنی اطمینان لازم پکڑو مسئلہ جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلیں دائیں بائیں یا آگے نہ چلیں اور اگر کسی وجہ سے کوئی جنازے کے آگے چلے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا دور ہو کر چلے کہ ساتھیوں میں شمار نہ کیا جائے اور اگر سب کے سب آگے ہوں تو مکرو ہے اسی طرح جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سواری پر ہو تو سواری کو جنازے کے پیچھے رکھنا چاہیے سواری پر سوار ہو کر جنازے کے آگے چلنا مکرو ہے لہٰذا اگر آگے ہو تو جنازے سے اتنا دور رہے کہ جنازے میں شرکت کرنے والوں میں شمار نہ کیا جائے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ متبو ہے تابع نہیں جو آگے چلے جنازے کے ساتھ نہیں خل لغت مطبوع جس کی اتباع کی جائے جس کے پیچھے چلا جائے پیروی کی جائے تابع اتباع کرنے والا پیچھے چلنے والا پیروی کرنے والا مسئلہ جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا ممنوع اور ناجائز ہے اور اگر نوحہ کرنے والی عورت جنازے میں شریک ہونا چاہے تو اسے سختی سے منع کر دیا جائے حدیث امام سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ترجمہ انہوں نے ایک جنازے میں کچھ عورتیں دیکھیں اور ارشاد فرمایا کہ پلٹ جاؤ گناہ سے بوجھل ثواب سے اوجل تم زندوں کو فطروں میں ڈالتی ہو اور مردوں کو اذیت دیتی ہو مسئلہ راہ میں یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرے تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہاں جو جنازے میں شریک ہونا چاہے وہ اٹھے اور جائے لیکن جو جنازے میں شریک ہونا نہیں چاہتا وہ نہ اٹھے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونے کے بارے میں ضروری وضاحت عام طور سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جنازہ آتا دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے یا اگر کسی سواری پر ہے اور سامنے سے جنازہ آ رہا ہے تو سواری روک کر ایک طرف کھڑی کر دینی چاہیے اور جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کو حضور اقدس احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں ذی علم حضرات اس فعل کو سنت ثابت کرنے کے لیے چند احادیث کریمہ بطور ثبوت پیش کرتے ہیں ہم ان میں سے چند احادیث کو یہاں نقل کرتے ہیں حدیث نمبر ایک ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ حدیث نمبر دو ترجمہ حضرت عامر بن ربیہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب کہ تم جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس سے گزر جائے یا کندھوں سے رکھ دیا جائے حدیث ترجمہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر آپ جب بیٹھ بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ گئے سوال مذکورہ تینوں حدیث مقدسہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ جنازے کو دیکھ کر بیٹھے رہنا ممنوع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جنازہ آتا دیکھ کر کھڑے ہو جانا واجب ہے جواب مذکورہ تینوں حدیث کریمہ بے شک اور بلا شبہ صحیح ہیں اور ان کی صحت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیونکہ تینوں حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری حضرت عامر بن ربیہ اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجلا صحابہ کرام سے ہیں اور فن اسما الرجال کے اعتبار سے مذکورہ تینوں حضرات سکہ راوی میں شمار ہوتے ہیں یعنی ان کی روایت کردہ حدیث میں کسی کو کسی بھی قسم کا شک یا کلام نہیں مدسین کرام بدفاق رائے ان کی روایت کردہ حدیث کو صحیح جانتے اور مانتے ہیں اور اس کے صدق و صداقت پر اعتماد کرتے ہیں لہذا مذکور مذکورہ تینوں احادیث یقیناً صحیح ہیں مگر پھر بھی ان احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان احادیث کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے کسی کام کا حکم منسوخ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس حکم کو منسوخ کرنے والی ناسخ دلیلیں کیا ہوتی ہیں اس پر گفتگو بعد میں ہوگی پہلے ہم مذکورہ تینوں حدیث کا حکم منسوخ ہے اس کی کیا وجہ ہے اسے دیکھیں مذکورہ تینوں حدیث میں سے امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی روایت کردہ حدیث نمبر تین کے ضمن میں شارہ مسلم شریف حضرت شیخ محی الدین ابو ذکریہ یاحیہ بن شرف نوبی کو دسرہ العزیز فرماتے ہیں ترجمہ کہا قاضی نے کہ اس مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور امام مالک امام ابو حنفیہ اور امام شافی نے فرمایا کہ قیام یعنی کھڑا ہونا منسوخ ہے مذکورہ تینوں حدیث میں سے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا حدیث دو کے ضمن میں ابو داود میں ہے ترجمہ یہ حکم منسوخ ہے احادیث صحیحہ کی وجہ سے ان میں سے وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم فرمایا اور پھر بعد میں آپ جلوس فرمانے لگے اور بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا ان حدیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جس کو امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ پھر آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے اور جنازے کے لیے کھڑے ہونا ترک کرنے کا حکم فرمایا مذکورہ تینوں حدیث میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث نمبر ایک کے ضمن میں علامہ ابو جعفر احمد بن محمد الازدی المصری المعروف و امام تحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ بے شک پس بے شک ثابت ہوا کہ جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا جنازے کے لیے کھڑے ہونے اور بعد میں بیٹھے رہنے کے ثبوت میں دو عظیم و شہرہ آفاق مفتیان ذیشان کی معتبر و موتمت و مصنف کتابوں کے دو حوالے ناظرین کرام کے خاطر طبع کی غرض سے پیش خدمت ہیں حوالہ نمبر ایک مسلم شریف اور ابو داود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس کے بعد پھر بیٹھے رہے یعنی جنازہ دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے ابن حبان کی صحیح میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہمیں جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے اس کے بعد بیٹھے رہتے اور بیٹھنے کا حکم دیا حازمی نے کہا کہ میرے پاس جنازہ گزرا تو میں کھڑا ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں یہ فتویٰ کس نے دیا ہے میں نے عرض کیا ابو موسا عشری نے تو حضرت علی نے فرمایا کہ صرف ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب حکم منسوخ ہو گیا تو منع فرما دیا اخناف اور شوافے اور حنابلہ کا مذہب یہی ہے کہ جنازے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں حوالہ نمبر دو اولن میت کے لیے کھڑا ہو جانے کا حکم تھا یا تو میت کی تعظیم کے لیے یا ساتھ والے فرشتوں کی یا موت کی گھبراہٹ کے اظہار کے لیے لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ہم بھی اسی پر عامل تھے پھر بعد میں آپ نے عمل چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا لہٰذا وہ کھڑا ہونا منسوخ ہے مسئلہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے اور وقت موت اور قبر کے احوال کو پیش نظر رکھیں دنیا کی باتیں نہ کریں اور نہ ہنسیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا اور اگر ذکر کرنا چاہے تو دل میں کرے اور بلحاظ زمانہ اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے طیبہ مولود شریف وغیرہ پڑھنا کچھ مقامات پر رواج ہے کہ جنازے کے ساتھ کچھ میلاد خواہاں حضرات بلند آواز سے نعت شریف کے اشعار یا موت کے متعلق قصائد وغیرہ پڑھتے ہیں اور بعض مقامات پر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا رواج ہے مدرجہ بلا طریقے کے تعلق سے منافقین زمانہ فرقہ وہابیہ نجدیہ تبلیغیہ کے متبین نے اب شدید اختلاف اٹھایا ہے اور جنازے کے ساتھ کسی قسم کا ذکر جہر یا ناتوانی کو شدت سے منع کرتے ہیں اور محض سکوت اختیار کرنے پر اصرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں رائج نہیں تھا لہٰذا بدعت اور ممنوع ہے علاوہ ازیں وہ لوگ فقہ کی معتبر کتب مثلا مراکی الفلاح بحر الرائق فتاوی قاضی خان فتح عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے اسے مقروع تحریمی بتاتے ہیں اس لیے ہم اس مسئلے کی عام فہم اور آسان لیکن مدلل بحث کارین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بے شک فقہ کی معتبر کتابوں میں جنازے کے ساتھ ذکر جہر کو مکرو لکھا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے یا تنظیحی جواب عرض ہے کہ جنازے کے ساتھ ذکر جہر کی کراہت میں فقائے کرام کے درمیان اختلاف ہے آیا یہ کراہت تحریمی ہے یا تنظیحی بعض نے تحریمی لکھا ہے اور بعض نے تنظیحی لیکن فقائے کرام کا اختلاف بلکہ کراہت کا اطلاق بھی مدرجہ ذیل تفصیل پڑھنے سے انشاءاللہ وہبیہ دور ہو جائے گا جلا جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جائے گا تفصیل جنازے کے ساتھ ذکر جہر یا نعت شریف یا کوئی اور دعا وغیرہ سے مقصود صرف اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں مطلوب و محبوب و مستحسن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جملہ عبادات کا مغز ہے قرآن مجید میں شاد باری تعالیٰ ہے آکم کی لذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ تفصیل کہ تو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو کوئی دوسری غرض نہ ہو آیت تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یسکرون اللہ قیام و قعود و ال جنوبیم جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے تفسیر یعنی تمام احوال میں مسلم شریف میں مربی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں اللہ کا ذکر کرتے تھے بندے کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہ ہونا چاہیے رب اکبر جل جلالہ کا مقدس رشاد ہے وسکر اللہ کثیر اللہ اللہ کم تفلحون اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ حدیث سعید الزاکرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں ترجمہ خدا کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ مجنون یعنی پاگل ہے حدیث ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے مدرجہ بلا آیت قرآنی اور احادیث نبوی کثرت سے ذکر الہی کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتی ہیں اور ان آیات و احادیث سے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے ذکر خدا کے کئی طریقے ہیں مثلا قلبی لسانی خفی جلی تلاوت ثنا درود دعا عبادات طاعت وغیرہ ان میں سے بعض طریقوں کو بعض اوقات اور مقامات سے خصوصیت ہوتی ہے محل جنازہ مقام تفکر ہے یعنی جنازہ دیکھ کر ہر شخص اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے اور جنازہ دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے اور جب آدمی کسی معاملے میں گہرائی سے سوچتا ہے تو اس کا خاموش ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی تمام توجہ اس گہری سوچ ہی کی طرف مرکوز ہو اگر اس وقت وہ کسی ذکر میں مشغول ہوگا تو اس کی توجہ اس سوچ سے ہٹ کر ذکر کی طرف منتقل اور منقسم ہوگی تفکر یعنی سوچ بچار سوچنا یہ بہت ہی مفید نفع بخش اور مستحسن کام ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ تفکر و ساعتن خیر من عبادت گھڑی بھر کا تفکر انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے لہٰذا علماء کرام نے جنازے میں شامل لوگوں کی توجہ صرف موت اور موت کے تعلق سے پیش آنے والے حوادث کے تفکر کی جانب ہی مرکوز اور ملتفت رکھنے کے لیے یہ حکم صادر فرمایا یعنی جنازے کے ساتھ چلنے والے کو سکوت خاموشی اختیار کرنی چاہیے جیسا کہ امام الفقہ علامہ ابو العباس احمد قاضی مصری سروجی المتوفی سات سو دس ہجری کی کتاب عنایہ شرح ہدایہ میں ہے ذکر خفی کے مقابلے میں ذکر جہر سے توجہ زیادہ بڑھتی ہے یعنی اگر آدمی دل میں کوئی ذکر کرے یا آہستہ اور مدھم آواز سے ذکر کرے اب وہ اس طرح خاموشی سے ذکر کرنے کے ساتھ کچھ تفکر بھی کر سکتا ہے یعنی سوچ بھی سکتا ہے لیکن بلند آواز سے ذکر کرتے وقت یعنی ذکر جہر کے وقت وہ تفکر نہیں کر سکتا اور جنازے کے ساتھ چلنے والے کے لیے موت کی یاد اور تفکر معمور ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہر حال میں کرنا چاہیے لہذا بعض علماء نے یہ حکم صادر فرمایا کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے تو آہستہ کرے جیسا کہ علام امام علامہ ظہیر الدین مروینانی کے فتح زہریہ میں ہے اسی طرح علامہ امام رکن الاسلام محمد بن بکر کی معتمد اور مشہور کتاب شرح الاسلام کی شرح جامع الشروخ میں ہے کہ جنازے کے پیچھے سری طور پر آہستہ سے زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تحلیل کرے اور کسی قسم کی دنیاوی بات نہ کرے یہ حکم اس زمانہ خیر کے لیے تھا جبکہ جنازے میں شریک ہونے والے لوگ موت کے تصور اور موت کی یاد میں ایسے ڈوب جاتے تھے کہ گویا میت ان میں سے ہر ایک کا خاص اپنا کوئی جگر پارا ہے بلکہ گویا خود ہی میت ہیں کہ مجھ کو ہی جنازے پر لیے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد مجھ کو خبر میں دفن کر دیں گے بلکہ اس زمانے میں جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے داہنے ہاتھ پر کون شخص ہے اور ہمارے بائیں ہاتھ پر کون صاحب ہیں بلکہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مشغول ہوتا کہ یہ وقت میرے لیے بھی آنا ہے پھر اس وقت کیا ہوگا کیسے گزرے گی اپنے اعمال کی حالت کیا ہے گویا ہر شخص اس کو اپنا ہی جنازہ جانتا تھا اور موت کی یاد اور خوف خدا سے لرستا ہوا اخوال قبر و حشر کے تفکر میں ڈوبا ہوا کامل طور پر ایسی خاموشی اختیار کر لیا کرتا تھا کہ سانس کے سوا دوسری کوئی آواز اصلاحاً اصلاً نہ ہوتی تھی اور یہی حالت جنازے کے ساتھ چلتے وقت مناسب ہے لیکن جب زمانہ بدلا اور لوگوں میں وہ بات نہ رہی تو اوپر مسکور ہوئی جو اوپر مذکور ہوئی کہ جنازے کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور خشیت خداوندی سے لرزیں اور عام مسلمانوں میں خوف کم ہوتا گیا ایسی صورتوں میں بالکل خاموش رہنا بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا تب دلوں کے طبیبوں اور روحانی پیشواؤں نے زبان سے آہستہ آواز سے ذکر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس اجازت میں یہ حکمت تھی کہ خاموشی اختیار کرنے کا جو حکم تھا وہ صرف یوں ہی خاموش رہنا مراد نہیں تھا بلکہ احوال قبر و حشر میں تفکر کرنے کے لیے خاموش رہنا مطلوب تھا جب تفکر کرنا لوگوں نے چھوڑا اور ویسے ہی محض خاموش رہنے لگے تو ایسی بے مطلب کی خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہتر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حدیث حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمتہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم شاد فرماتے ہیں ترجمہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے ابتدا میں آہستہ ذکر کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ دوسرے لوگ یاد موت میں مصروف رہیں اگر یہ بلند آواز سے ذکر کرے گا تو دوسرے لوگوں کا خیال منتشر ہوگا اور یاد موت سے توجہ ہٹ کر اس کے ذکر کی طرف ملتفت ہوگی لہذا شروع میں صرف آہستہ ذکر کی اجازت دی گئی لیکن زمانے نے کروٹ پھر کروٹ بدلی لوگوں کو جنازے کے ساتھ جاتے وقت دفن کے وقت اور قبروں پر بیٹھ کر فضول بے فائدہ اور لوگوں باتیں کرتے دیکھا جاتا ہے بلکہ بعض لوگوں کو ہنسی مذاق کرتے بھی دیکھا جاتا ہے موت سے انہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی ان کے دل اس حقیقت سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ اب اس میت پر کیا گزرے گی ایسے لوگوں کو اللہ اور رسول کے ذکر کی طرف مشہور کرنا عین ثواب اور کار ثواب ہے اسی لیے ملت اسلامیہ کے روحانی طبیبوں یعنی ملت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کے دلوں سے زنگ چھڑوانے اور انہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بلند واض سے ذکر کرنے کی اجازت دے دی کہ اس طرح ذکر خدا دل میں زیادہ اترتا ہے بس اسے دور ہوتے ہیں ذکر کرنے والوں کی زبانیں اور سننے والوں کے کان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور غافلوں کو فضول باتوں اور لغویات سے روک کر ذکر کی طرف بلانے کے لیے اور پند و نصیحت کے قصائد کے ذریعے انہیں اخوال قبر و حشر سے آگاہ کرنا بلا شبہ کار خیر و ثواب ہے اسی سلسلے کا ایک حوالہ خدمت ہے خوالہ امام اجل علامہ عارف باللہ ناس الامت سیدی عبدالغنی نابلسی قدسرہ العزیز فرماتے ہیں ترجمہ سعیدی علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنازے کے ساتھ چلنے والے کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ لغو سے باز نہ آئیں گے اور دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں گے تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم دینا چاہیے کیونکہ ایسی حالت میں اسے پڑھنا نہ پڑھنے سے افضل ہے ایک مزید حوالہ امام فخر العلماء علامہ شیخ الوہاب بن احمد الشرانی الشافی متوفی نو سو تہتر ہجری قدسرہ العزیز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 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے لیے یہ دروازہ کھول رکھا ہے اور انہیں اجازت دی ہے کہ جو طریقہ بھی اچھا سمجھیں اسے جاری کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شامل کریں یہ اجازت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہے جو شخص کوئی اچھا طریقہ یعنی کام ایجاد کرے اسے اس ایجاد کا ثواب ملے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب سے بڑی نیکی ہے پھر اس سے کیوں کر روکا جائے یہاں تک کے مطالعے سے اس مسئلے کی تفصیل قارئین کرام کو معلوم ہو چکی ہوگی منافقین زمانہ امور خیر سے قوم مسلم کو روکنے کے لیے ہمیشہ بدت کا شور و گوگا مچاتے ہیں کہ یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا لہذا یہ کام بدت ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے ہم جواباً صرف اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ اس کام کی ممانعت بھی وارد نہیں اگر یہ کام شریعت کی روح سے منع ہے تو تم اس کی ممانعت کی دلیل پیش کرو جنازے کے ساتھ کلمہ طیبہ وغیرہ کا بلند واس سے ذکر کرنے کے سلسلے میں ہم نے آئمہ دین متین کی کتب معتبرہ مستندہ اور معتمدہ کے حوالوں سے دلائل کہرہ و ساتہ سے ثابت کر دیا کہ یہ فیل جائز اور مستحسن ہے تاہم اس بحث کے اختتام پر اس عمر کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جنازے کے ساتھ ذکر جہر وغیرہ کا رواج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نہیں تھا اس وجہ سے یہ فیل ہرگز ناجائز و ممنوع نہیں ہو جائے گا خوالہ علامہ عبدالوحاب بن احمد الشرانی اپنی کتاب احود المشائخ میں اس عمر کی وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہیں ترجمہ اس زمانے میں جنازے کے اندر اکثر لوگوں کے احوال پر نظر کرو دنیا کی باتوں میں مشغول ملیں گے جنہیں میت کے حال سے کوئی عبرت نہیں ان کا دل ان سارے واقعے سے غافل ہے بلکہ ان میں ہنسنے والے بھی نظر آئیں گے اگر ذکر نہ کریں تو یہ حالت ہے اور اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ اعتراض ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا ہمارے نزدیک جب ایسا تعارض درپیش ہے تو ہم اللہ کے ذکر کو مقدم رکھیں گے اب اگر جنازے میں شریک ہونے والے تمام لوگ پکار کر لا الہ الا اللہ کہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں اس طرح ذکر کلمہ طیبہ کرنے کی ممانعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد وارد نہیں اگر جنازے میں ذکر الہی ممنوع ہوتا تو کسی نہ کسی حدیث میں ممانعت کا حکم وارد ہوتا جیسے رکوع میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے تو اس بارے میں حدیث آئی ہے تو جس چیز سے ابتدائی اسلام میں شارہ علیہ السلام نے سکوت یعنی خاموشی فرمایا وہ ہمارے آخری زمانے میں ممنوع نہیں ہو سکتی نتیجہ یہ نکلا کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر وغیرہ کرنا جائز ہے اور اس طرح ذکر کرتے ہوئے چلنے پر کچھ اعتراض نہیں بلکہ حالات زمانہ کے پیش نظر اور لوگوں کی غفلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے اس طرح بلند آواز سے ذکر کرنے سے روکنا روا نہیں امام جلیل علامہ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں ترجمہ یہ نہ چاہیے کہ واز ایسی چیز سے روکے جسے آئمہ المسلمین میں سے کسی امام نے جائز کیا ہو بلکہ ممانعت ایسے کام سے کرنا چاہیے جس کی حرمت پر سب آئمہ کا اجماع ہو جنازہ لے چلنے کے متعلق کچھ اہم مسائل شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور کندھا بھی دے سکتا ہے عوام میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کو کندھا نہیں دے سکتا یہ سراسر غلط ہے جب جنازے کو اجنبی ہاتھ لگاتے ہیں کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں تو شوہر نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ جنازہ نہ اٹھائے ہاں شوہر اپنی مردہ بیوی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ شرن شوہر کو اپنی زن مردہ کا بدن چھونا جائز نہیں دیکھنے کی تو اجازت ہے جبکہ اجنبی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تو جس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں وہ جب جنازے کو کندھا دے سکتا ہے تو جس کو دیکھنے کی اجازت ہے وہ شوہر کیوں کر کندھا نہیں دے سکتا جنازے کے ساتھ نعت شریف بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے عورت کے جنازے پر گہوارہ یا چھتری بنا کر اس پر پردہ ڈالنا مستحب اور معصور ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے البتہ زینت یا دکھاوا کرنے کی نیت سے نہ ہو مرد کے جنازے پر دھوپ یا بارش کی وغیرہ کی شدت سے بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں اسی طرح جنازے پر پوروں کی چادر ڈالنا اگر زینت کی نیت سے ہے تو مکرو ہے اور اگر اس نیت سے ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور میت کو ان ساسل ہوگا تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں اگر جنازہ پڑوسی یا رشتہ دار یا کسی نیک شخص کا ہے تو اس جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے جو شخص جنازے میں شریک ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے اور نماز کے بعد دفن سے پہلے اولیاء میت یعنی میت کے قریبی رشتہ دار سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے اور دفن کے بعد اولیاء میت سے اجازت کی ضرورت نہیں جنازہ جب تک زمین پر نہ رکھا جائے شامل ہونے والوں کو بیٹھنا مکرو ہے اور جنازہ زمین پر رکھ دینے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہیں رہنا چاہیے جنازہ زمین پر اس طرح رکھیں کہ میت کا سر یا پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ اس طرح آڑا ترچا رکھیں کہ میت کی دہنی کروٹ قبلے کی طرف ہو